لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتوں اور بیٹے اور تلے اوپر سونی چاندے کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹیکانا